اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبلی گرو گرو اور ہم نے وہی بھیجی موسا کو جب اس سے اس کی قوم نی پان مانے گا کہ اس پتھر پر اپنا اصا مارو تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلی ہر گرو نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر ابر کا سابان کیا اور ان پر من سلو اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا الکن اپن ہی ہے کا برا کرتے